حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زہر کی نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو پوچھا تم میں سے کس نے سب بحسم حسم کل بیکل کی قرآن کی ہے ایک آدمی نے کہا میں نے آپ نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے قرآن میں الجھا رہا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو انتیس